حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیاں مبارک صحابہ کے رام رضی اللہ عنہم کا طائفہ مبارک یقیناً خوش بخت اور خوش تالے تھا کہ انہیں رب کریم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت رفاقت معیت اطاعت مطابعت اور صحبت کے لیے منتخب کیا اس خوش بختی اور خوش تالی کا حق ادا کرنے میں انہوں نے بھی کوئی دکی کا فروغاش نہ کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر کو نگاہ محبت سے بغور دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک عطا کو قلب و نظر کے سفینے میں محفوظ کیا اور بعد میں آنے والوں تک کمال محبت اور دیانت کے ساتھ پہنچایا شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم پروانے حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیاں کشادہ تھیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ لب کشا ہوتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیوں اور پنڈلیوں کی ہڈیاں مناسب طوالت والی تھیں